حضرت سہل بن حنزلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ گیا تھا تو آپ نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان پر سواری کرو تو بھلے انداز میں اور کھلاؤ تو بھی عمدہ طرح سے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اڑتالیس